رمضان المبارک کے آداب رمضان المبارک کا شائن شان استقبال کرنے کے لیے شابان ہی سے ذہن کو تیار کیجیے اور شابان کی پندرہ تاریخ سے پہلے پہلے کثرت سے روزے رکھیے حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب مہینوں سے زیادہ شابان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے پورے اہتمام اور اشتیاق کے ساتھ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کی کوشش کیجیے اور چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھیے اللہم اکبر اللہم احل و علینا بالامن والایمان ولاسلام والاسلام توفی لما تحب و طرزہ ربنا و ربک اللہ خدا سب سے بڑا ہے خدایہ یہ چاند ہمارے لیے امن و ایمان و سلامتی اور اسلام کا چاند بنا کر طلوع فرما اور ان کاموں کی توفیق کے ساتھ جو تجھے محبوب اور پسند ہیں اے چاند ہمارا رب اور تیرا رب اللہ ہے اور ہر مہینے کا نیا چاند دیکھ کر یہی دعا پڑھیے رمضان میں عبادات سے خصوصی شغف پیدا کیجیے فرد نمازوں کے علاوہ نوافل کا بھی خصوصی اہتمام کیجیے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کے لیے کمر بستہ ہو جائیے یہ عظمت و برکت والا مہینہ خدا کی خصوصی عنایت اور رحمت کا مہینہ ہے شابان کی آخری تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا لوگو تم پر ایک بہت عظمت و برکت کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے خدا نے اس مہینے کے روزے فرض قرار دیے ہیں اور قیام اللیل کو نفل قرار دیا ہے جو شخص اس مہینے میں دل کی خوشی سے بطور خود کوئی ایک نئی کام کرے گا وہ دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر اجر پائے گا اور جو شخص اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا خدا اس کو دوسرے مہینوں کے ستر فرضوں کے برابر ثواب بخشے گا پورے مہینے کے روزے نہایت ذوق و شوق اور اہتمام کے ساتھ رکھیے اور اگر کبھی مرض کی شدت یا شرعی عذر کی بنا پر روزے نہ رکھ سکیں تب بھی احترام رمضان میں کھلم کھلا کھانے سے سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے اور اس طرح رہیے گویا آپ روزے سے ہیں تلاوت قرآن کا خصوصی اہتمام کیجیے اس مہینے کو قرآن پاک سے خصوصی مناسبت ہے قرآن پاک اسی مہینے میں نازل ہوا اور دوسری آسمانی کتابیں بھی اسی مہینے میں نازل ہوئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی مہینے کی پہلی یا تیسری تاریخ کو صحیفے عطا کیے گئے حضرت داؤد کو اسی مہینے کی بارہ یا اٹھارہ کو زبور دی گئی حضرت موسی پر اسی مبارک مہینے کی چھ تاریخ کو توریت نازل ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی مبارک مہینے کی بارہ یا تیرہ تاریخ کو انجیل دی گئی اس لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کیجیے حضرت جبرائیل ہر سال رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن سناتے اور سنتے تھے اور آخری سال آپ نے دو بار رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور فرمایا قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے کثرت تلاوت کے ساتھ ساتھ سمجھنے اور اثر لینے کا بھی خاص خیال رکھیے تراوی میں پورا قرآن سننے کا اہتمام کیجیے ایک بار رمضان میں پورا قرآن پاک سننا مسنون ہے تراوی کی نماز خوشو خضو اور ذوق و شوق کے ساتھ پڑھیے اور جوں تم بیس رکعت کی گنتی پوری نہ کیجیے بلکہ نماز کو نماز کی طرح پڑھیے تاکہ آپ کی زندگی پر اس کا اثر پڑے اور خدا سے تعلق مضبوط ہو اور خدا توفیق دے تو تہجد کا بھی اہتمام کیجیے صدقہ اور خیرات کیجیے غریبوں بیواؤں اور یتیموں کی خبرگیری کیجیے اور ناداروں کی سحری اور افطار کا اہتمام کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے یہ مواصلات کا مہینہ ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سقی اور فیاض تو تھے ہی مگر رمضان میں تو آپ کی سخاوت بہت ہی بڑھ جاتی تھی جب حضرت جبریل ہر رات کو آپ کے پاس آتے اور قرآن پاک پڑھتے اور سنتے تھے تو ان دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ فیاض ہوتے تھے شب قدر میں زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کیجیے اور قرآن کی تلاوت کیجیے اسرات کی اہمیت یہ ہے کہ اسرات میں قرآن نازل ہوا قرآن میں ہے ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس میں فرشتے اور حضرت جبرائیل اپنے پروردگار کے حکم سے ہر کام کے انتظام کے لیے اترتے ہیں سلامتی ہی سلامتی یہاں تک کہ صبح ہو جائے حدیث میں ہے کہ شب قد رمضان کے آخری اشرے کی راتوں میں سے کوئی رات ہوتی ہے اسی رات کو یہ دعا پڑھیے اللہ ان کا فون تحب الف وفاف انی خدایا تو بہت ہی زیادہ معاف فرمانے والا ہے کیونکہ معاف کرنا تجھے پسند ہے پس تو مجھے معاف فرما دے حضرت انس فرماتے ہیں ایک سال رمضان آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں پر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ سارے کے سارے خیر سے محروم رہ گیا اور اس رات کی خیر و برکت سے محروم وہی رہتا ہے جو واقعی محروم ہے رمضان کے آخری اشرے میں اعتکاف کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دس دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رمضان کا آخری اشرہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو زیادہ سے زیادہ جاگ کر عبادت فرماتے اور گھر والیوں کو بھی جگانے کا اہتمام کرتے اور پورے جوش اور انہماق کے ساتھ خدا کی بندگی میں لگ جاتے رمضان میں لوگوں کے ساتھ نہایت نرمی اور شفقت کا سلوک کیجیے ملازمین کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دیجیے اور فراغ دلی کے ساتھ ان کی ضرورتیں پوری کیجیے اور گھر والوں کے ساتھ بھی رحمت اور فیاضی کا برتاؤ کیجیے نہایت آجزی اور ذوق شوق کے ساتھ زیادہ دعائیں کیجیے در منصور میں ہے کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف بہت زیادہ غالب ہو جاتا تھا اور حدیث میں ہے کہ خدا رمضان میں اش اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزہ رکھنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہو صدقہ فطر دل کی رغبت کے ساتھ پورے اہتمام سے ادا کیجیے اور عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیجیے بلکہ اتنا پہلے ادا کیجیے کہ حاجت مند اور نادار لوگ بسہولت عید کی ضروریات مہیا کر سکیں اور وہ بھی سب کے ساتھ عید گاہ جا سکیں اور عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر امت کے لیے اس لیے ضروری قرار دیا ہے تاکہ وہ ان بےحدہ اور فحش باتوں سے جو روزے میں روزہ دار سے سرد ہو گئی ہوں کفارہ بنے اور غریبوں اور مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے رمضان کے مبارک دنوں میں خود زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نہایت سوز تڑپ نرمی اور حکمت کے ساتھ نیکی اور خیر کا کام کرنے پر ابھاریے تاکہ پوری فضا پر خدا ترسی خیر پسندی اور بھلائی کے جذبات چھائے رہیں اور سوسائٹی زیادہ سے زیادہ رمضان کی بیش بہا برکتوں سے فائدہ اٹھا سکے